أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم حبيبا لمن آج کا درس سورہ الفجر سے شروع ہوتا ہے دوسرا پارہ سورت پنانے ایٹی نائن یوں تو قرآن کریم کے اس آخری پارہ میں جیسا کہ آپ اب سابقہ درسوں سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں اس آخری پارہ میں قرآن کریم کی ساری تعلیم کو مت کر کے رکھ دیا گیا ہے اس لیے اس کا اختلاف آ گیا ہے کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر وہ سب کچھ دے دیا گیا ہے لیکن ان صورتوں میں پھر بعض صورتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ان میں مزید کنسنٹریشن آ جاتی ہے اور بھی زیادہ اتناؤ کے ساتھ مرکوز ہو جاتی ہے ساری تعلیم چند آیات کے اندر اور سورہ الفجر انہیں صورتوں میں سے ایک صورت ہے قرآن کی ساری تعلیم پورا پیغام اس کے اندر آ گیا ہے اس صورت کے لیکن اس کی ابتدائی آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا آگے بڑھنا ہوگا یہی ذرا آگے چل کر اس سورہ القریش آتی ہے اس تنظیم سے اس الفجر کا پیغام زیادہ وضاحت سے سمجھ میں آتا ہے القریش ایک سو چھ سورج نہیں رات تو راشن ای لاتے ہوں رہنا تو شبائے رکھتا ہم یادو ربا حاضر بہت اللہ ہوں ات آنا ہوں نیم جو آنا ہوں نیم خیر میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی پیش رائیت کے سارے نظام کے ان چار آیتوں کے اندر ان کی پوری نکات کسائی کر دی گئی ہے خدا کے نام کے دنیا میں جہاں جہاں بھی اڈے بنے ہوئے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے ان لوگوں کو خدا کی طرف اپنی نسبت کرنے سے عزت اور تعظیم کے بلند مقامات حاصل ہوتے ہیں نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں نہایت امن میں رہتے ہیں یہ انہیں حاصل ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں اس میں کسی خاص مذہب کی تفصیل نہیں ہے ہندوؤں کے مندر ہوں عیسائیوں کے گردے ہیں یہودیوں کے سانے ہیں سکھوں کے گردوارے ہیں آپ کے ہاں کے اللہ کے گھر ہوں جہاں کہیں بھی یہ مراکز ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ مثبت رکھنے والوں کو معاشرے میں عزت کا مقام بھی حاصل ہوگا ان کی حفاظت بھی ہوگی ان دھرم کی ان کی زندگی بھی بڑی خوشحالیوں کی گزرے گی لیکن ان کے کرتوت کیا ہوں قرآن نے قریش کے متعلق کہا زمانہ قبل اسلام کا قریش یہ کعبے کے متعلق تھے اور کعبے کو گھر ہونے کے اعتبار سے اس تمام علاقے میں ایک خاص مرکزی حیثیت حاصل تھی تو کعبے کے متولی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں ان کا مقام کیا ہوگا ان کی کیفیت یہ تھی اور اس کیفیت سے پہلے یہ سن لیجیے کہ اس زمانے میں اس ملک کے اندر قانون کی کار فرمائی تو تھی نہیں دن دہارے میں گر جایا کرتے تھے اور ذاتیاں عام تھی لیکن قرائش کے کافلے کی یہ کیفیت تھی کہ سردی اور گرمی سال بھر ان کے قافلے یہاں سے وہاں تک آتے جاتے تھے اور کسی کی مدان نہیں تھی کہ ان کی طرف کنڈی اٹھا کر بھی دیکھ لیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک تقدس کا جب کسنا ہوتا تھا یہ کا قافلہ ہے یہ تابے کے متوندیوں کا قافلہ ہے یہ خدا کے گھر کے رکھوانے ہیں بھی جن کا قافلہ ہے بڑی چیز حاصل کی قرآن کہتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح تمہیں شرم نہیں آتی خدا کے ساتھ نسبت کی وجہ سے تمہیں یہ مقام حاصل ہے پہلے تو کہا رولا تک شدا وقت امن کی یہ کیفیت کہ سال بھر تمہارے قافلے میں یہاں سے وہاں تک چلتے رہتے ہیں اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد آنا ہوں من مین یا و امن من خوف خوف کے مقابلے میں امن اور پھر وہی بات جو آپ کہا کرتے ہیں کہ ہمیشہ روٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے لیکن کیا کیا جائے اب اس قرآن کو بدل کے تو دوسرا قرآن لے رہے ہیں ہم میں ہم منظور تمہاری بھوک کا انتظام کیا کتنی سہولت سے تمہیں روٹی مل رہی ہے جتنی سہولت سے انہیں روٹی ملتی ہے دنیا میں کسی اور کی اتنی سہولت سے نہیں ملتی ہے اس سرمایہ دار کو بھی ہزار چھوڑ اور سفید کرنی پڑتی ہے انہیں وہ بھی نہیں کرنا پڑتا محنت تو خیر وہ تو ان کے یہاں حرام ہے کسی قسم کی ذہنی پریشانی بھی نہیں ہوتی کہاں تو ذرا سوچے تو صحیح کاموں کے ساتھ مثبت کی بنا پر آسائشیں اتنی حاصل کہ امن سلامتی ہر طرح سے سیکور رزق کا ایسا عمدہ انتظام یہ کچھ خدا کے ساتھ نسبت کی بنا پر تمہیں ملتا ہے اور کیفیت یہ ہے کہ اسی خدا کے قوانین کے خلاف ورزیاں کرتے چلے جاتے انسان کو کم از کم کچھ کے احساس شراکت ہونا چاہیے یا تو اپنی نسبت بتاؤ اس کی طرف اور اگر اپنی نسبت رکھیں گے اس خدا کے بعد کرے پاکستان اتنا تو پاتے وفا کرو اس کی نسبت کا اتنا تو لحاظ کرو کہ اس کے قوانین کے خلاف پرکشنے کو نہ بڑھ آپ دیکھیے نے مان ایک چھوٹے سے واقعہ سے چار چھوٹی سی آیتوں میں یہ پورا نظام مذہبی پیشوائیت کا جو ہے کس طرح اس کے نصاب کو صحیح کر گیا ہے قرآن محض خدا کے ساتھ نسبت کی مقام کی وجہ سے یہ مقام حاصل اور اسی خدا کے قوانین کی خلاف ورزی ان اڈوں کے اندر ہوتی ہے دنیا کے اندر اس چیز کو سامنے رکھی کاغذ کے متولی کعبے کے متعلق جیسے کہ میں نے گزشتہ کنوینشن میں اپنے مطالعہ میں عرض کیا تھا کعبے کو نئے انسانی کے اجتماع کا مرکز بنایا گیا تھا عالمگیر انسانیت کے نظام کا ایک سمبل قرار دیا گیا تھا بنایا اس لیے گیا تھا اسے کہ جو بھی اس نظام کے اندر داخل ہو جائے اسے امن مل جائے اور لوگوں کو دعوت اس لیے دی جاتی تھی مناسب شناخت تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ یہ نظام خدا بندی انسانوں کے فائدے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے یہ تھا کابو کا مقام اور اس قابل میں جو عظیم اجتماع ہوتا تھا یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے اجتماعات بھی ہوتے تھے اس میں اور ایک اجتماع عظیم ہوتا تھا یہ جو چمرہ آپ کہتے ہیں امرا کارا ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے کانفرنسیں تھیں اور ایک سالانہ کانفرنس ہوتی تھی اسے حج کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا اسے خاص عظمت حاصل تھی اس اجتماع کو تو کہتا ہے کہ خدا کے نام سے جو گھر بنا اس گھر کے جو تم رکھوالے بنے مقصود اس سے یہ تھا کہ تم نئے انسانی کی منصب کے لیے کیا کچھ کرتے ہو اس کے لیے لوگوں کو جلاؤ اور انہیں دکھاؤ کہ دیکھو یہ نظام تمہارے لیے کیا کر رہا ہے جس کے رکھوالے ہم ہیں جس کا سندر یہ کعبہ ہے حج کا اجتماع اس کے لیے تھا اور کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اس اجتماع میں جو ہی تمہیں وہ وہ عید کا چاند نظر آیا اور کیفیت تمہاری کیا ہوئی اب دیکھیے ول فجر والے عالم اشرم و شف وطر شف اور وطر یہ شفا تو کہتے ہیں ایون سے وقت کے دو چار چھ آٹھ وطر ہوتا ہے اور ایک تین پانچ اور یہ جو جوئے جو پانچوں ہوتے ہیں ان میں یہی چیز ہوتی پانچوں چھ اسی طرح سے جاتے ہیں کسی سائڈ کے اوپر ان کے ایک تین پانچ دوسری سائڈ کے اوپر دو چار چھ اور اسی اعتبار سے اس جوئے کو کھیلا جاتا ہے ایک چیز قرآن نے کہی تو یہ دس راتیں جو اس اہتمام اور انتظام میں گزرنی تھی اتنا عظیم مقصد اس مقصد کے لیے اتنا عظیم اجتماع تم اس کے منتظم تم اس کعبے کے رکھوالے اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ یہ دسویں راتیں اس طرح رنگ رنگوں میں تم بچاتے ہو کہ جن کو سارا سال ہی کچھ کم نہیں ہوتی تمہاری صحافی بدماشی لیکن ان دنوں میں خاص طور پہ جو تمہیں کام از کم اس کا یہ ہاتھ رکھنا چاہیے تھا کہ باہر کی دنیا آ رہی ہے لیکن تمہاری کا یہ ہے کہ یہ بس رہتے تو تم غرق ہوتے ہو شراب میں غرق جوئے میں غرق فحاشی میں غرق اور ظاہر ہے کہ جہاں بھی دعوت بغیر محنت کے آئے گی یہ چیزیں تو لازمی طور پر آئیں گی وہاں اور پھر جب ان کا جو اجتماع ہوگا تو اجتماع کی کیفیت میلے کی سیٹ میں اختیار کر رکھی تھی اور میلہ قسم کا کہ جس میں اب جہاں دولت کس طرح سے اکٹھی ہو رہی ہو جہاں وہ کابے کے براہمن جسے کہا گیا ہے اس بال میں کہا ہے اور کابے ہی کے نہیں مہنت اور براہمن تک جہاں کہیں بھی ہوں جہاں بھی یاترا ہوتی ہوگی وہاں واہن گے اور جہاں واہن گے آپ ذرا جھانک کر دیکھیے ان کے اندر ہر جگہ یہی چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ہر بار کا کمبھ ہو یا آپ کے وہاں کا یہ میلہ ہو تفلیت وہاں یہی ہوگی کہ ان دنوں میں بھی وہ یہ نہیں کریں گے کہ کام کم اس کا ہی لحاظ رکھ لیا جائے کچھ پریاس رکھ لی جائے تو کہتے ہیں ان دنوں میں اور زیادہ تم برماش شروع کر دیتے ہو دس راتیں اس میں یہ اہم راتیں تھیں اس انتظام کے لیے اور وہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ رنگ رنگلیاں مناتے ہو عام کھیلتے ہو اربوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی انتراج کی یہ چیزیں ان کے یہاں موجود ہی نہیں مل جاتی تھی کہ اس قدر معاشرے کا عام قلم ہو گیا تھا یہ سمجھے کہ یہ چیزیں تمہارے ہاں کی یہ راتیں ان راتوں کے بعد اس قسم کی صبح ون نام ہے یا وقت اور پھر جو آخری رات آتی ہے اس میں تو انتہا کر دیتے ہو تم اس معاملے کے سوچیے تو صحیح یہ چیز بتائی کہ یہ ہے کاما کے ساتھ نسبت کے بعد تمہاری روش یہ ہے کہ یہ کچھ تم کرتے ہو اور اس کے بعد کہا کہ وہ جو ہم نے شہادت پیش کی ہے حال جانے کا قسم لذیذ ہجر یہ بڑی عظیم شہادت ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں شہادت ہے جو آگے کہا جا رہا ہے اس کے لیے بطور شہادت کے اس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے اور کہا کہ یہ شہادت بڑی عظیم ہے لذیذ ہی گرین آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا ان اربوں کی زبان کے اعتبار سے عجیب قرم کے عقل کا لفظ آیا تھا سامنے کسی جگہ اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں جبکہ ابھی انسان محسوسات پرسپشن کے علم کے اندر تھا کانسیپٹ بڑے کم ہوا کرتے تھے اس قوم کی کیفیت یہ تھی کہ ان محسوس چیزوں سے اس قسم کے نتائج اثر کرتے تھے جنہیں ہم آج کنسپچل نالج کہہ سکتے ہیں تو علم اسے کہہ سکتے ہیں یہ عقل کا لفظ میں نے کہا تھا یہ وہ رسی تھی جس سے کہ جو اونٹ کا گھٹنا باندھا کرتے تھے تو وہ رک جائے روک دینے کے اعتبار سے انہوں نے اس رسی سے عقل کا لفظ تجویز کیا اور عقل کو آپ جانتے ہیں اس کا فنکشن یہ ہے وہ یہ سکھا دے کہ انسان کو کہاں رک جانا چاہیے اور یہی دوسرا وقت بھی آیا ہے زو ہجر اس ہجر کے معنی بھی ہوتے ہیں رک جانا کسی مقام کے اور یہاں خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ کہاں رک جانا چاہیے ان کے لیے اس شہادت میں بہت بڑی دلیل ملے گی جو ہم آگے کہنے والے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ زبان جو ہے عجیب خصوصیات کی حامل ہے مثلا یہی رو جیم رو آیا ہے عربی زبان میں جس لفظ کے اندر بھی جیم اور ہو اکٹھے آ جائیں گے اس کے معنی روک دینے کے ہو جائیں گے جیسے جہین جہنم کے لیے جو قرآن آیا ہے وہ کہ جن کی نسلوں مار روک جائے وہ مقام کے جہاں ارتقا کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکے کسی طرح سے یہ ہجر ہے یہ ہجرا جسے کہتے ہیں ان کے یہاں اونٹوں کے بارے میں کہتے تھے انہوں نے ہوا ہے کہاں کہ وہ کہ جس کے اندر اتنی صلاحیت ہے جو سمجھ لے کہ مجھے کس حد تک جا کر رک جانا چاہیے اس کے لیے ان شہادات کے اندر بڑی واضح دلیلیں ہیں اس بات کی جو ہم آگے کہہ رہے ہیں اور اپنے انداز کے مطابق آپ کو یاد ہے کہ قرآن اکثر چیزوں کو لانے کے بعد فوراً تاریخی شناخت پیش کیا کرتا ہے تاریخ کی شہادت کا سامنے لاتا ہے کہا سوچو ذرا اب کیسا آدم ارم آزاد العماد ان سے کہو کہ یہ جو ان کا ان کے لکھن ہیں یہ جو ان کے چلن ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اس کے لیے ذرا تاریخ سے آراز سے الٹ کر دیکھیں اور انہوں ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ تاریخ کے ریکارڈ ہوتے تو تمہارے پاس نہیں اقوام سابقہ کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات تو تمہارے سامنے ہیں دن رات تم ان سے گزرتے ہو ان کی اینٹوں پر لکھے ہوئے نتیش کو اگر تم پڑھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس روش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جیسا کہ روزانہ میں تفصیل سے اس پورے قرآن کے درس میں بتا رہا ہوں قرآن ترین تاریخ کو ایک کی حیثیت سے پیش کرتا ہے فلاسفی اور ہسٹری جو ہے یہ قرآن میں بھی تھی اور وہ یہاں سائنٹیفک طریقے سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں دنیا میں یوں بائی چانس نہیں چیزیں ہو جاتی ہر واقعہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی علت ہوتی ہے اس کا ایک کام ہوتا ہے اور تاریخ یہ سب بنانے کے لیے ہے کہ اگر اس قسم کے حالات معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے اگر انسان اس قسم کی روش اختیار کر لے اگر کوئی قوم اس قسم کا نظام اختیار کر لے تو اس کا انجام یہ ہوگا جب اور جہاں یہ صورت پیدا ہو جائیں گی یہ کنڈیشن اس قسم کے نتائج مرتب ہو کر رہیں گے تاریخ سے مرادی قرآن کی یہ ہے اور وہ اسی لیے تاریخی شواہد کو بار بار پیش کرتا ہے اقوام کے تو وہ بتایا جائے کہ اس کام نے یہ روش اختیار کی تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا اور اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا یہ ہے وہ وہ اہمیت تاریخ کی جس کے لیے قرآن تو ایک دعوی کرتا ہے اور اس دعوے کے بعد پھر تاریخ کے شواہد پیش کر دیتا ہے یہاں یہ کہا کہ تم نے یہ کیفیت اپنی اختیار کر رکھی ہے بغیر محنت اور مشقت کے تمہیں اتنی دولت مل رہی ہے امن مل رہا ہے بجائے اس کے جو تم نئے انسان کی منفرد کے لیے تم کچھ کام کرو کہ تم سارے گئے ہو وہ فکر ماحول سے تمہاری تحفیت یہ ہے کہ دنیا بھر کی بدماشیوں کے اڈے بنا دیے ہیں تم نے گھر کو دولت کا یہ فرق اس کے بعد کہا کہ اس کے لیے دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا انجام کیا ہوا کرتا ہے تو دیکھو پہلے کام ہاتھ سے لو اب قرآن نے یہاں تین اقوام کا ذکر کیا ہے مرکزی اعتبار سے تو ان کے جرم کی نوعیت ایک ہی تھی سل و ناحض ایکسپلائٹیشن لیکن ان کے پیکر ذرا مختلف تھے قوم آج کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم جب کسی مضمون کے گلے کو گھوٹا کرتے تھے تو بڑی سختی سے ہاتھ لانا کرتے تھے آج میرانا ذات العماد کیا لفظ ہے ذات العماد کہنا تو یہ تھا کہ ان کے پاس بڑی فراوانی سے دولت تھی لیکن لفظ عماد اماد آیا ہے اس کے بنیادی معنی کانفیڈنس کے ہوتے ہیں بھروسے کے ہوتے ہیں اعتماد کے تو سے ہے نا ویسے تو اس کے معنی سکون کے ہوتے ہیں یہ پلر جس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی ہو کہا یہ کہ ان کے پاس اتنے کچھ تھا کہ وہ بجانا اور سمجھتے میں تھے کہ ہماری یہ چھت گر نہیں سکتی ہمارے ستون بڑے مضبوط ہیں اللہ کی نم لکھ مت مک میں ہاں پھر بڑا دے کیونکہ ہم اصل اقوام میں ان کی مثال نہیں ملتی تھی ان کی کیفیت وہ تھی اور وہی ان کے کچرے نصیت جن کے متعلق ان کا غام یہ تھا کہ وہ گر نہیں سکتے قرآن تو پھر محسوسات میں لے آتا ہے نا دوسری جگہ ہے کہ جاؤ ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھو کہ ان کی چھتیں کس طرح سے اونٹی پڑی ہیں یعنی انہیں کا یہ لفظ جاتے ہوئے رات کے انہیں کی چھتوں کے متعلق یہ کہا ہے دوسری جگہ کہ جا کے دیکھو جن کو اپنی ستونوں کو اتنا اعتماد تھا ان کی چھتوں کی کیفیت کیا ہوئی وہ سمود اللہ بھی جا دے سفرا دلوا دے اصول اس کا گرم قرآن نے یہ بتایا ہے اس کے بڑے بڑے سردار چراگاہوں اور چشموں کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیتے تھے اور غریبوں کے معاشیوں کو پانی تک نہیں پینے دیا کرتے تھے یہی تھا نا آتا حضرت صالیہ کا جو واقعہ قرآن میں آیا ہوا ہے آباد کو اب پتہ ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہاں سے وہ سمود کو دیکھوں ان کا نظام یہ تھا کہ خدا کی دی ہوئی زمین اس پر خدا کا دیا ہوا رزق اور وہ صاحب قدار لوگ لکیریں مار کے ان کو اپنی ملکیت میں لے تھے غریب اور غریبوں کے مواشی تب پانی اور چارے سے محتاج ہو جاتے کہا وہ تھا سلوک اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس ناکا کے متعلق کیا کہا ہے قرآن کریم نے وہ جسے افسانہ تراویح نے بنا دیا کہ جو ایک چٹان میں سے تمہیں نکل آئی تھی بات تو اتنی کہی تھی قرآن نے اگر تو سالے نے ان سے کہا یہ تھا کہ میں کچھ نہیں چاہتا یہ ارض اللہ ہے خدا کی زمین یہ نا کا ہے ایک مواشی جو نہ میرا ہے نہ تیرا ہے صرف یہ سمجھو کہ یہ ایک جاندار مخلوق خدا کی پیدا کردہ ہے خدا کی مخلوق خدا کی زمین کے اوپر کھلی رہنی چاہیے بات ہی اتنی کہی تھی نا وہ یہی سمجھ جن کی کیفیت یہ تھی کہ پہاڑوں میں پتھروں کو تراش تراش کے قلعے بنایا کرتے تھے یا پھر آؤں ضرور اوتاد نہ پھر آؤں جس کے کھوٹے دور دور تک گڑے ہوئے تھے پوری ملوکیت کا نمائندہ ذل اوتاد دور دور تک جس کے گھنڈے گڑے ہوئے ہیں یہ اس کی کیفیت تھی اللہ جی نا ان سب کے متعلق کہا جرم یہ تھا بلاد میں نے کہا تھا نا کہ جی، حضر قرآن لایا ہے لفظ کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ معلوم ہو کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھا یہاں لفظ تغاؤ لایا ہے کہ جو حدود فراموش ہو چکے تھے انہوں نے حدود ہی توڑ دی تھی کہیں رکے ہی نہیں تھے قیمت دولت فرمایا حسمت یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہے اسلام رہے سکھانے کے لیے نہیں آیا وہ حدود میں درد کرتا ہے جنہیں آپ نے حدود سے تجاوز کیا یہ سب تو خراب ہو گیا ان کا جرم یہ تھا کہ کے دے ان ممالک کے اندر حدود کتنی کرتے تھے حدود سے آگے بڑھ جاتی تھی قوم تھی فخر کی ہر فساد تو کیفیت ان تم کی یہ ہوتی تھی فساد ہوتا ہے نہ ہم پیدا کرتے چلے جانا معاشرے میں نہ ہم پیدا کرتے تھے اور بڑی تسلیف سے بھی یہ کرتے چلے جاتے تھے ماہواری تو اپنے مومنٹم سے بڑھتی ہے نا ایک پیدا کیجیے تو اپنی زور و ضرور سے وہ دس اور ساتھ پیدا کر دیتی ہے اس لیے خاص کرو کہا ہے تو فساد کی بنیاد ڈالی تو وہ اپنی خرابی زور و ضرور کی بنا کے اوپر تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی معاشرے کو انہوں نے یہ کچھ بنا دیا پھر ہوا گیا اس کا انجام کا سبا الگ ربوں کا سوتا آزاد ہو ان کے ان اعمال کا نتیجہ یہ نکلا خدا کے قانون مقاصد عمل کی روح سے کہ تباہیاں آئیں اور مختلف انداز سے آئیں تباہی تو ایک ہی چائے ہوتی ہے اس کے آنے کے اصاب اور انداز مختلف ہوا کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی انداز سے کوئی قوم تباہ ہو مختلف انداز ہوتے ہیں قوموں کی تباہی کے اسی لیے اس کو کا آزاد نے کہا ویسے سوت کو توڑے کو کہتے ہیں رپ کو کہتے ہیں لیکن وہ چونکہ ان کے یہاں کا وہ جو توڑا ہوتا تھا مختلف کمرے کے ٹکڑوں سے اس کو لپیٹ کے بنایا جاتا تھا اس اعتبار سے مختلف نوعیتوں کی تباہیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے یہاں تباہیاں خدا کا ہنکر آیا لیکن اسی کے اندر وقت کے اندر میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ سے جینا آگے گزر جایا کیجیے گا کہ وہ جو کہا کہ مختلف نوعیتوں سے تباہیاں آئیں تو اس کے لیے لفظ نے استعمال کیا اگر وہاں لفظ کا استعمال یہاں ہوتا تو اس کی ایک ہی حیثیت ہوتی ہے لیکن یہ جو بنا ہوا بٹا ہوا توڑا ہوتا ہے چمڑے کے ٹکڑوں کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی چیزیں ایک بن گئی ہوتی ہے تو ایک تباہی اور نوعیتیں اس کی خوف کا آزاد کیوں میں یہ ایسا ان ربا کا نہ یہ ساد بڑی عجیب چیز انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم یہ کچھ کر کے نہایت حفاظت سے بجے پاؤں اس راستے سے گزر کر اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن پولیس کو اگر خبر ہو جائے کہ یہ جو مجرم ہیں فلاں راستے سے گزرنا ہے تو ابتدا ہی میں ان کو گرفتار نہیں کرتی وہ چھپ کے اس راستے میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہاں سے جب گزریں گے تو چھاپا مار کے ان کو پکڑ لیں گے کہا کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جرم کیا دیکھنے والا کوئی ہے نہیں اب نہایت امن حفاظت سے ہم اس راستے سے گزر کے گھر پہ پہنچ جائیں گے انہیں پتا نہیں تھا کہ خدا کا قانون مقاصد اس راستے میں گھاٹ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے جس راستے سے امن میں گزرنا ہوتا ہے کیا چیز ہے عمل ہمیشہ پہلے ہوتا ہے نتیجہ اس کے بعد آتا ہے عمل ترقی کرتا ہے ہمیشہ یہ جو نتیجہ ہے اس کے متعلق کہا ایسے جیسے عمل میں اس راستے سے گزرنا ہے اور وہاں راستے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں گھاٹ کے اندر تو یہ آیا اور اس کو انہیں یہ پتا نہیں تھا خدا کا قانون مقاصد ان راہوں میں ہاتھ میں کے بیٹھا ہوتا ہے جن راہوں سے انسان کے عمل میں گزرنا ہوتا ہے اب آگے آئی بات بڑی ہوگی کہا یہ سارا اس لیے ہے کہ انسان سمجھتا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ سارا تو جو چل رہا ہے نہ اتفاقات اور ساحلہ کے ذریعے ہے یا دھاندلی سے ہے جو کچھ کتنا چاہ دے صرف مچا دے وہ جس طرح سے جیتا ہے کر لو یا محض چانسز کو اتفاقات کے ایسا ہو جاتا ہے یہاں کوئی خاص قانون نہیں کسی شخص کے لیے کوئی فوج نہیں جو چیز انسانوں کے ذہن میں ہوتی ہے اس لیے وہ جرائم کے اوپر آتے ہیں قانون شکنی کرتے ہیں کہ انہیں یقین اس بات کا نہیں رہتا یہاں ہر شہر وہ قائدے اور قانون کے مطابق ہو رہی ہے اب دیکھیے اس کی مثال کیا قرآن لیتا ہے یہ بات تو روز مرہ ہم نے سنا ہی ہوگا کسی کو اگر پروموشن مل جائے اسے مبارکباد دینے کے لیے آپ جائیے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے یہ کہ صاحب جو تو کچھ کچھ اللہ کا فضل ہوا ہے ورنہ میں تو بڑا کا آدمی ہوں مجھ میں تو کوئی قابلیت ایسی ہے نہیں میں تو اس پر مختلف ہی نہیں تھا میں تو ڈیزرو جلدی نہیں کرتا تھا مجھ کو کوئی بہتر بڑے بڑے اچھے پڑے ہوئے ہیں یہ جو مجھے ان کے لیے دیا گیا ہے اس کا خاص فضل ہے اس کا خاص کرم ہے ہاں امن میں ربی رکھ دی اور ایسا کہنے والے کے متعلق دین میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا خدا کرتا آدمی ہے اللہ کو ماننے والا آدمی ہے اس لیے یہ کچھ کہتا ہے نا اسے بڑی سوجی قرار دیا جاتا ہے اسے برچن قرار دیا جاتا ہے جو ایسا کہنے والا ہوتا ہے سوچیے ذرا کہ اگر یہاں کے کسی دفتر کے افسر کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ ایسے لوگوں کو پروموشن دے دیتا ہے جو بڑی نالائز ہوتے ہیں نہیں کرتے اس کو بڑے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے رہ جاتے ہیں اور وہ اسے دے دیتا ہے تو اسجہ نوازی تو آپ کیا کہیں اسے ہر شخص گالی دے گا اس نظام کو بدترین نظام کہے گا اور کیا کہیں ان کی اپنوں کو کہ اپنے ہاں جس چیز کو بدترین نظام کہتے ہیں ایسا کرنے والوں کے متعلق روز شکایتیں کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں خدا کے متعلق بڑے فوکس سے یہ کہتے ہیں کہ کیا میں تو بڑا ہی نالائق تھا یہ تو کا بڑا کرم ہے میرے حال کے اوپر یہ کیسا خدا بنا رکھا ہے ناراض سنگھ کے پیدل کا تھا جی ہاں نہیں ہوں میرا اس میں کچھ حال من آپ دیکھیے کہ یہ چیز نظر کی دنیا کے اندر کبھی اس چیز کو قابل درست نہیں سمجھا جاتا اسے مایوس ہی بھی دیا جاتا کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کہنا بھی کوئی بری بات ہے تو یہ تو صبح کی عنایت اور اس کے کرم سے ہوا غور فرمایا نا آپ نے میں نے یہ بات عرض کی تو غالباً آپ کے ذہن میں بھی بات آئی کہ ہاں صاحب دھوپا تو روز ایسا ہے لیکن شاید اس سے پہلے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی ہو کہ اس میں بھی کوئی برائی کی چیز ہے اور مذہب کی دنیا کے اندر تو کبھی کسی کے ہتا خیال میں بھی نہیں آ سکتا تو ایسا کہنا بھی کوئی برو ہے ایسا کہنا بھی کوئی برائی ہے کہ انسان کو اگر کوئی اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو اس سے مطلب ہے کہ نہیں صاحب اس میں میری کاریگری تو نہیں ہے یہ تو خدا کا فضل ہے مذہب کی دنیا کے اندر ہاں وہ عیسائیت کی گروتھ ہو یا آپ کے یہاں کا فضل ردی ہو اس چیز کو ہمیشہ مستحکم قرار دیا جائے گا لیکن یہ جو میں کہا چاہتا ہوں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آگے پتا چلتا ہے کہ قرآن کی نظر کے نظر مقردہ کے ہتو تک تراشیدہ نہیں ہے یہ اس کے اونچے مقام سے آیا ہوا ہے وہ چیز پھر دہرا دوں کہ جسے تاریخ انسانیت میں نظر کی دنیا میں کبھی کسی بار میں موجود نہیں قرار دیا گیا کہ انسان کو جو کچھ نیچے دھیلے اسے کہ خدا کا کرم ہے سننے کے قرآن کیا کہتا ہے پانی انسان ہے خدا نہ تنا ہو رب ہوں اکرانا ہوں آنا ہوں کہ جب ایک قسم کا پہلو بدلا جاتا ہے گرد کسی آپ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے بنا کا لفظ جو ہے اس کے معنی مصیبت ہی نہیں ہوتی اس کے معنی ہوتا ہے ایک حالت کو دوسری حالت کے اندر بدل دینا پہلو بدل دو نا کسی کو برائی ہے اس کو اچھائی کے ساتھ بدل دیا جائے اس کے لیے مجھے بلانا جاتا ہے ہمارے ہاں تو بلا مصیبتوں کے لیے آتا ہے نا لیکن اربوں کے ہاں یہ لفظ جو ہے اس کے معنی جو حالت ہے اس حالت کو تبدیل کر کے دوسری حالت لے آنا بدل دینا بلائے قرآن نے اس لیے کہا ہے وہ آنا اصل میں وہ چیزیں بنا رکھا تھا بتا تو تمہارے یہاں تو کوئی اور بات کی جو اس نے کہی ہے عربی کے اندر بنا کے معنی صحیح بدلنا ہوتا ہے تم نے پھر اسی بات کو بھی لگا رہا یہ بلا دیں چلیے جی میں نے کہا ہے کہ مذہب کی دنیا میں کبھی کسی کا خیال بھی ادھر نہیں آتا ہوگا کہ یہ کہنا کہ صاحب میں تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا خدا کا کرم ہے جو کچھ کہا کہ کیا کہ تم لوگوں کی یہ ہے تو جب مچھلی ان کا ایسی گردش آتی ہے جس میں ان کو بہت کچھ ملتا ہے حقائقیں نیمتیں اکرم آسرم خدا کا کرم جسے کہتے ہیں یہ سب کچھ سب ربی اکرم تو کہتا یہ ہے کہ سر وہاں تو کچھ نہیں تھا خاص خدا کا کرم ہوا میرے حال سے اللہ ختم اس چیز کو یہ معیوب قرار دے رہا ہے تمہیں کیا سمجھا ہے خدا صبح کو سارا نظام اس کا زمین پہ گر جاتا ہے اگر یہ سنی لیا جائے تو خدا یہ ہے کو جاتا ہے بیٹھے بٹھائے ہوئے بس بس لیتا ہے اور مالک کہ مل کر لکھوں کف کر دے کھوں لکھ کر دے جو مرضی کر دے میں ہو جائے بے پرواہ ہو جاتا ہے سب ان کی تصویر بھی ہے عجیب چیز کہہ گیا فلام نے جو کبھی کسی کے ذہن نہیں آتی میں نے کہا تھا نا کہ مذہب جس چینج سے کھڑا ہو کے مذہب کو پہلے ہے ان کی تصبیت بھی ہے تو یہ سمجھ رکھا ہے انہوں نے خدا کے متعلق تو ہاں، ہی بھی کسی کو کہتا ہے تو وہ نواز دیتا ہے اور یہ کچھ دے دیتا ہے پہلی بات تو یہ کی اب اگلی بات آئی وہاں اضا مب تلا ہو تو قدر علیہ رکھتا ہوں اور جب پھر دوسری گردش آتی ہے پہلو بدلا جاتا ہے اس پہلو بدلنے کے بعد ہوتا کیا ہے آپ دیکھیے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا تو ہوتا پھر کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ پھر رزق کی تنگی آ جاتی ہے اس پر بنیاد جو ہے دنیا کی مصیبتوں کی اور گردشوں کی تباہوں کی اس بنیاد پہ جاتا ہے قرآن سورن نے کہا تھا کہ قطب نہ بادشاہ نواز ساری چیزیں دوسری طرف صرف ایک بات کہی ہے کہ اس ایک بات کے بعد تو باقی سب کچھ آ جائے گا کہ جب پھر دوسری گردش آتی ہے پہلی بدلا جاتا ہے اور اس کے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ پورے ربی احان تو اس وقت بھی پھر چلاتا ہے تو سر ہے رب نے کون سا مجھے تباہ کر دیا برباد کر دیا صاحب جو دیکھیے یہاں پہنچ کے بھی پھر وہ تقدیر کا مسئلہ آ جاتا ہے آپ کے سامنے تو سر وہ تو مالک ہے جس حالت میں چاہے بندے کو راضی برضا رہنا چاہیے صبر و شکر کرنا چاہیے زبان پہ تو دن میں بھی سیکھنا نہیں لینا چاہیے بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہم نے تو کچھ کیا نہیں تھا یعنی آپ تو بالکل معذور بن رہے ہیں اور یہ کہہ لے رہے ہیں کہ اس میں خامخا کے لیے میں یہ سزا دے کسی حاکم کے مطابق جج کے مطابق یہ چاہیے تو صاحب میں نے کیا تو کچھ نہیں تھا اور مجھے خامخا کے لیے یہ سزا مل گئی لیکن بہرحال اب حکم حاکم مرض مفادات کر کیا سب ہیں ہے اس لیے بھائی اسے برداشت کرو کہتا جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ہاں, ہاں، میرے خدا نے مجھے زمین کر دی میں نے بھی یہ لفظ زمین کر دیا کہہ دیا ہے کیا اس کا برادرانی ابھی الفاظ آتے ہیں قرآن کے تو جی نہیں چاہتا آگے بڑھنے تو سارا اعجاز تو ان الفاظ کے اندر ہی ہے اور ہے نہیں میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی زبان کے اندر مرادفات کی انتہا نہیں ہوتی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص وقت سنتا ہے قرآن وہاں یہ احانت کے معنی ہمارے ہاں بھی کے ہوتے ہیں توہین کے ہوتے ہیں تیزی کے ہوتے ہیں اب تو معلوم ہے کہ کہاں استعمال کرتے ہیں جیسے سماج کہتے ہیں آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں تو بڑی ورثی ہوتا ہے تو کنایت کنایت کے معنی ہوتا ہے کسی اپنی حالت کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جانا اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا کناٹ اس کی وجہ سے ساری پیدا ہوتی ہے انسان میں سنتے جائیے یہ انسان یہ زبان دیکھیے کیا ہے اس کی وجہ سے پھر ایک انتصاری پیدا ہوتی ہے وہ انتفاری جو ہے گردن فرادوں کی انتفاری نہیں ہوتی جسے توازن کہتے ہیں وہ گدا کی انتفاری ہوتی ہے روز کی اور کمزوری کی انتخاری پیدا کردہ ہوتی ہے اربوں کے ہاں ایسی کناٹ حرکت سے جو غانو ہو جائے جو انسان کو خاتم کر دے اور اس بنا پر اس کے اندر انتصاری جو آ جائے انہوں نے کہا یہ وہ ضلعت ہے کہ جو انسان کو دنیا میں کا نہیں چھوڑتی اس کے لیے بس یہ حالت ہے ان کے یہاں یہاں قرآن لفظ لایا ہے تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ غلطی اپنے اندر پیدا کرتا ہے کنار ٹھیک ہے راضی بار اگر پھر اس سے ایک انتخاب پیدا ہوتا ہے طبیعت کے اندر جو ہر محکوم محتاج کے اندر پیدا ہو جاتا ہے ضلعت کا دوسرا نام ہوتا ہے اس کے لیے جو کیفیت ہے اس کی احانت کہتے ہیں یہ لفظ لایا ہے قرآن کہتا ہے اس وقت سورج جس سے لانا شروع کر دیتا ہے کسان مجھے یوں ہی دباؤ کر دیا خدا نے مجھے یوں ہی زمین کر دیا خدا نے اب سنیے برادران عزیز کیا مقام آ رہا ہے کہا ان سے کہو کہ خدا اس طرح سے بھنگ نہیں کیا کرتا اس کے ہاں کوئی چیز بھی بلا وجہ نہیں ہوتی ملا تھا اگر کچھ تو وہ بھی یوں ہی یہ نہیں تھا کہ ہر پانی ہوتی وہ بھی ایسے نہیں ہو گیا اور اگر یہ ہوئی ہے پیدا تو یہ بھی ایسے نہیں ہوئی اس کے متعلق بتا دیے کہ یہ کیوں ہوئی ہے اگلی چار پانچ آیتیں ایمان اسی کے متعلق ہیں اور عظیم آیات آ رہی کہا تم کہتے ہو کہ خدا نے ہمیں اس طرح سے غریب کر دیا غریب کر دیا کمزور کر دیا متدان کر دیا ایسے ہی کر دیا کل آپ کو یاد ہے یہ لفظ کہاں آیا کرتا کیا کیا نہیں یہ بات ہو نہیں سکتا اس طرح سے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے تم رکھو تو تم کیوں غریب ہوئے ہو تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی ہے بل لا میں نل یقین اس لیے ہوئی ہے کہ معاشرے میں جو تنہا رہ جاتا تھا اس کی عزت نہیں کیا کرتے تھے ہم پیاری کمیشن دکھاتے ہیں اس کے بعد دفتروں کی سائنمنٹ ملتے پھرتی ہیں تو اس میں پتا چلے کہ یہ حالت کیوں ہو رہی ہے ان کاغذوں میں نہیں کچھ ملے گا بات یہ تھی کل لاؤ نل یتیم وصیت تمہاری یہ اس لیے ہوئی ہے جو معاشرے میں جس کے ساتھ جفا نہیں ہوتا تھا جس کے ساتھ پارٹی زیادہ نہیں ہوتی تھی جس کے پیچھے کچھ ہوتے جتنے نہیں ہوتے تھے تو اس کو خاطر نہیں ہوتے کتنے نہیں یہ پھر اس جن تو نکالو نہیں ہے اس کی عزت نہیں کرتے تھے آپ دیکھتے ہیں یار عزت میں آ کے آگے کنہیں کرنا تم مندر لگا چاہتی تم عزت کے سیاست کو مدد بنا کر ہونی چاہیے اس کے اس میں کردار کو بنا کر ہونی چاہیے اس کے کرپشن کی بھی مندی بنا کر ہونی چاہیے تم نے ہر یہ کام کیا تھا کہ جس کا زیادہ جس کے ووٹر زیادہ جس کے پیچھے پارٹی زیادہ اس کی عزت معاشرے میں جو سنہار آ جاتا تھا تم اس کی عزت نہیں کیا کرتے تھے بنا تہار دینا مسکین اور جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جایا کرتا تھا تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے تھے کہ اس سے روٹی کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے یہی بات نہیں کہ تم خود نہیں دیتے تھے دو چیزیں قرآن میں ایک جانتی خود کو وہ بہران ہارو تو اپنے اپنے کنٹریبیوٹ کرو گے اتنی سی بات نہیں ہے معاشرہ ایسا کہ جس کے اندر انسان ایک دوسرے کو اس کی ترکیب نہ کرے تو دیکھو کسی ایسے شخص کو روٹی کو محرومی نہ نمکین ہو جائے کہ کسی وجہ سے اس کی حرکت رک جائے یہ چیز نہیں ہوتا ہے کہ جس کے چلتی وہ گاڑی رک جائے کیسا تمہاری کیفیت یہ تھی معاشرے میں جو اکیلا رہ جاتا تھا تم اس کی عزت نہیں کرتے جس کا کاروبار رک جاتا تھا کسی وجہ سے اس کے رزق کے سامان کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیا کرتے تھے میں چاروں جائن کرا دوں تو پھر ایک بات کہوں گا یہ بڑی اہم تم یہ وہ گناٹا یہ ہے کہ کیوں زمین ہوئے ہو پہلی چیز جس کے ساتھ پارٹی اور جفا نہیں ہوتی تھی اس کی عزت نہیں کرتے جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جاتا تھا اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے ون وسیعت یہ ہوتی تھی کہ ماں باپ نے انٹر والوں نے کچھ کمایا کمانے کے بعد وہ اتنی کروڑوں کی لاکھوں کی جائیداد مرنے کے بعد جو تمہیں دے گئے تو تم اسے سمیٹ کر اکیلی کھا جایا کرتے تھے سمجھایا جیونی یہاں زمین دی جاتی ہے کہ اگر اس نام میں یہ سرمایہ داری اور ذاتی ملکیت نہیں ہے تو وراثت بھی کیوں آئے ہوئے ہیں گویا فرد قرار دے دیا گیا کہ ہر کے اتنا چھوڑ کے مرے تاکہ اس کے جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں یہ کہنے والے کہ وہ جائے اکبر سے آزم کہ جو اس قرآن اور دین پر عمل کرنے میں بلند ترین مقام کے تھا جس کا اس میں باقیوں کے لیے نمونہ بنتا ہے حضور نے ایک پہلی وراثت نہیں چھوڑی تھی اور یہی نہیں کہ چھوڑی نہیں تھی اور یہ وراثت تو وہ قرض رہی یہ زکات جو کہتے ہیں کہ وہ باون تولے چاندی ہو تو اس کے اوپر پڑ جاتی ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ساری عمر ہی نہیں گئی کہ اتنا رکھا ہی نہیں تھا کہ جس پہ زکات والے تھے اور وراثت کے متعلق تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نماز سے دیا ہم لوگ کوئی چیز وراثت میں نہیں چھوڑا کرتے اور اگر یہ مستعملہ چیزیں میری جو ہے یہ بھی اگر وراثت میں آ جائیں گی تو بیت المال کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے گا یہ ہے نظام وہ جو وراثت وغیرہ کے خیرات وغیرہ کے جو احکام آپ کے یہاں ہیں وہ تو برادران عزیز جب جو پیریڈ ابھی ہوتا ہے جس میں آہستہ آہستہ اس آخری نظام تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے قرآن اس دور کے لیے بھی آپ کو احکام دیتا ہے اور وہ دیتا اس طرح سے ہے کہ اس میں بھی قدم بقدم انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے لیکن جب وہ منزل آ جاتی ہے اس نے کہا کہ جس معاشرے کا عام چلن یہ ہو جائے کہ جو وراثت میں آ گیا ہے وہ سمیٹ کے اکیلا کھا جائے تو کہتا ہے اس لیے تباہی آتی ہے میرا کسی نہ کسی طریقے سے ایک سمیٹ دیتا ہے اس نے تو پھر بھی سمیٹنے کے لیے تو کچھ کوشش اور میں نے کی تھی یہ جو اس کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے یہ پیداش کے ساتھ ہی سونے کا چمچا منہ لے کے پیدا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں قرآن کیا جرائم قرار دے رہا ہے کہا تم کہتے ہو خدا نے یوں زلیل کر دیا خدا یوں زلیل کیا کرتا ہے یہ وجہ تھی معاشرے میں تنہا رہ جانے والوں کی عزت نہیں کیا کرتے جس کا کاروبار رک جایا کرتا تھا اس کی روٹی کے لیے ایک دوسرے کو تاکید نہیں کیا کرتے اوپر سے جو کچھ تمہیں ملتا تھا لاکھوں کی تعداد کے اندر اس کو شیر مادر کی طرح الادے تو کے سمیٹ کے سلیٹ جایا کرتے تھے وہ تو ہب بن مال کی محبت بری چیز نہیں ہے قرآن نے کہا یہ تو زینت ہے لیکن آپ دیکھیے یہاں ایک محبت ہے مال کی جسے جرم قرار دیا ہے جس کا نتیجہ قومی تباہی اور ذلت ہوا کرتا ہے پہلے تو یہ حب محبت کے معنی کشش ہوتے ہیں مال کی کشش لفظ آیا ہے حکم جمع کیا بات میں نے عرض کیا ہے نا کہ الفاظ لائیے اور آج کے دور کے نظام دیکھیے لفظ کے اندر سمتا ہوا نظام آ جاتا ہے جمع ہوتا ہے کسی جگہ نشیب میں گڑا کھود دینا تاکہ ادھر ادھر جتنی بارش ہو اس کا پانی نہیں آ جائے بنیاد ہے اس کے برادران ابھی سارے چھوٹے سرمائے سمت چمتا کے اس گڑے میں آ جائیں بارش تو برسے گی ہر جگہ برسے گی لیکن انتظام یہ کرنا کہ وہ سارا پانی بہ کے اس کے گڑے کے اندر آ جائے ایک دم جمنا مال میں کشش ہے محنت کرو حاصل کرو لیکن یہ کیسی ہے یہ وہی چیز مایا کو مایا ملے کر پر لمبے ہاتھ تلسی باس غریب کی کوئی نہ پوچھے گا ایک روپیہ سو روپئے کے اندر جان ملتا ہے ہر چھوٹا سرمایا بڑے سرمایہ میں جہاں جہاں بارش برستی ہے یہ بارش تو بے و معاوضہ مل گئی تھی لیکن یہ دیکھیے اگلا نظام تمہارا اپنا پیدا کرتا ہے نا کہ نشیب پیدا کرو اور اس طرف اپنا گڑا ایسا چھوڑ دو کہ ہر طرف کا پانی جو ہے سمٹ کے اس کے اندر آ جائے اور تمہاری بغیر محنت بھی آ جائے ہی کھولنا ہے نا ایک دفعہ اپ کر دیجیے ایک دفعہ ایک بڑی سی تھی کھٹ گیا گڑھ پھر وہ تو بھاگنے کی تھی تمہیں تو وہ بھی اس طرح سے اصل طرح وراثت نہیں مل گئی گڑے کی ملکیت ہے تھا ان کی ہو گیا رہا ہے جہاں بارش کا قطرہ برستا ہے اس میں آ پڑتا ہے وہ ساری زمینیں خشک کرا جاتی ہیں یہاں یہ گڑا بھر جاتا ہے یہاں سے پھر یہ پانی بھیجتا ہے سن رہے ہیں برابر آنے چیخ تیخ کے ساتھ تباہ کر دیا خدا نے ہمیں ایسے ہی زلیل کر دیا سارے قوموں کے اندر ہمیں ایسے ہی زلیل کر دیا تو ہم ایسے نہیں کیا کرتے ذرا جھانک کے دیکھو اپنے باندھ کے اندر منہ ڈال کے کہ تم کیا کیا کرتے تھے افراد کی بات نہیں کہی اجتماعی نظام کی بات کہی یہ تھا تمہارا نظام چار ٹکڑے دیکھ لیے برادران عزیز آپ جو تنہا رہتا تھا اس کی عزت نہیں کرتے اس کا کاروبار رک جاتا تھا اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے وراثت میں جو آتا تھا سیدھے مادر سمجھ کے اکیلے سمیٹ کے کھا جاتے تھے نظام ایسا تھا کہ جہاں کہیں کوئی بارش بسے تمہارے گھروں کے اندر سارا پانی آ جائے یہ وجہ تھی جو تم اس طرح سے ہو ہوئے میں نے پہلے بھی غالباً ایک آدھ مرتبہ آپ کو یاد دلایا تھا اور آج تو وہ آئے سامنے آ گئی اس لیے جی نہیں چاہتا کہ آیت سامنے آئے اور یوں اس سے آگے گزر جاؤں یہ آیت تیرہ سو برس سے ہمارے سامنے ہے ہمارے ہاں کسی کو یہ تصدیق نصیب نہ ہوئی کہ وہ یہ بات بتاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے سرمایہ داری کا جس میں تباہیاں آتی ہیں یہ آئے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اس کی تفسیر یہ ہے سمجھ میں آئی بات تو پھر یہ ایک غیر مسلم کو سمجھ میں آئی ایک امریکن جرنلسٹ کی سمجھ میں بات آئی جب یہ موجودہ چین کو کامیابی حاصل ہوئی ہے تو وہ بہت بڑی شکست تھی امریکہ کینٹر شاخ تو صرف ایک مہرا تھا بتا کے اوپر اتنی بڑی شکست اس کے لیے سارے ملک میں چھا مچ گیا بڑی بڑی ایجنسیاں قائم ہوئی کہ اس کے لیے وہ وہ جا کے تحقیقات کریں کہ یہ کیوں ہوا ایسا کتنی قوت کتنی دولت کتنی سرمایہ کتنے سپاہ اتنا اصلاح پھر یہ شکست کیوں ہو گئی ہمیں ایک ان کا صحافی امریکہ میں گیا چین میں گیا وہاں جا کے اس نے حالات کا جائزہ لیا جیک بیلڈن اس کا نام تھا اس نے کتاب لکھی چائنا شیف دی ورلڈ اور اس میں یہ اس نے سارا تجزیہ کر کے بتایا کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی لیکن سارے تجزیے کا جو محسل تھا اس نے نے من دو فکروں کے اندر سمیٹ کے رکھ لیا یہ کتاب ہے اس کی میرے ہاتھ میں چائنا شیخ کی ورلڈ جیک بیلڈن کی لکھی ہوئی کتاب وہ سامد کرتا ہے اپنے سارے تجزیوں کو شروع میں فارورڈ کے اندر جو لمبی بات کہتا ہے اس کو تو چھوڑ دیجیے کہ کیا کیا چیزیں تھیں آخر میں آگے کہتا ہے غور سے سننے کی بات ہے عزیزہ نمان پھر سوچئے کہ یہ قرآن کن کی سمجھ میں آتا ہے ان کی سمجھ میں آتا ہے جو اصل و مصیبت سے اس کے اوپر غور کرتے ہیں تقلید اور کرامت پرستی کی پٹیاں نہیں بندی ہوئی ہوتی بولتا ہے قرآن پھر سوچ لیجیے امریکہ کا جرنلسٹ ہے کوئی مذہبی انسان بھی نہیں ہے وہاں جا کے چائنا میں تحقیق کرتا ہے اس کا وہ روٹ کاز بتانا چاہتا ہے کہ یہ کیوں شکست ہوئی ہے ہمیں اور چائنیز پیپل کیوں اس طرح سے کامیاب ہو گئے ہیں کہاں آتا ہے سب کچھ لکھ کے وہ کہتا ہے neither the American government the American press nor the American people nor many of their representative in the Far East Indian busy the military establishment and the business of it hard to look beyond their own narrow national or personal interests to the heart of the admittedly ignorant but terribly emotional bitter men and women of China اور آگے ہے وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں ٹو آل سچ پیپل سب بہت ساری چیز to all such people want to ڈسلی اڈریس ٹی وڈ محمد یوس کی دنان سی مچن مرچنٹ بٹ ہی امر ناتھن ارد ہی ون اینڈ اب کی کشت کی باعث یہ اس کا روٹ کہا یہ تھا کہ یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو ان امریکن اور چین کا اِسے اور انٹیریئر کی جس پر سرمایہ داروں کی فورسز کو وہ کچھ کہتا جو محمد قریش کے تاجروں سے کہا کرتا تھا کہ لا ٹکر محمد کہا دونا یتی تھا یہ آج لکھ رہا ہے وہ یہ ہے روز کا رہے ہو تم قرضوں کے اندر تجزیے کر رہے ہو کوئی ایسا نہ نکلا کیا بات ہے کوئی ایسا نہ نکلا جو ان کم وقتوں سے وہ بات کہتا جو محمد مکے کے تاجروں سے کہا کرتا تھا کہ تم اس لیے ڈوبے ہو کہ بل لا مون یتیم ولا کہا دونا اللہ تہادی تین یہ وجہ ہوئی دیکھ رہے ہیں عزیزان من جو قرآن کے اوپر خالی اس ہو پر غور کرنے والی قومیں ہیں یا افراد ہیں وہ کس طرح سے ہی نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں ہمارے یہاں سے کسی کو تفیق نہ نہ ہوئی کہ اب بھی اس آئے کو کوٹ کر کے یہ کچھ کہہ دیتا ہے وہ یہ چیز لکھتا ہے کہ بات ساری یہ تھی کہ ان میں کوئی ایسا نہ پیدا ہوا جو ان کو وہ کچھ کہتا ہے جو محمد عرب کے تاجروں کو کہا کرتا تھا کل سن لیا آپ نے کہ تم یہ کچھ کرتے تھے یہ نظام تم نے بنا رکھا تھا لیکن تم اپنے ذہن میں سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے جو اتنے اتنے بڑے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں ہمیں ہلا کون سکتا ہے کل لاؤ پھر وہی کل لو آیا بالکل غلط ہے بک ہوتا ہے یہ یوں نہیں جیسا تم سمجھے بیٹھے ہو کا دل اور لڑکوں دس سن دس یہ جو معاشی نظام ہے یاد رکھیے عرض جب آتا ہے قرآن کے اندر معاشی نظام کے متعلق آتا ہے سما جب آئے گا تو وہ مستقل اقدار جو ہیں ان کے متعلق آئے گا نہیں یہ جو تم نے وہاں فساد آیا تھا نا ناہمواریاں پیدا کی ہوں یہ جو ناہمواریاں پیدا کر دو تمہارا نظام ہے دفتر دکا سے لڑ دو دفتر ان کو ہم روڈ رولر چلا کے ہموار کر دیں گے یہ ہمواریاں پیدا ہوں گی اس کے بعد پھر یہ نظام بدلے گا ہمواریاں کیسے پیدا ہوں بات دو لفظوں میں سارا پروگرام دے گیا کہا کا سیت اب تمہاری یہ ہے کہ مذہب کی دنیا ہے تو وہاں خدا خدا خدا وہاں فطرت کی قوتیں نہیں دنیا کا کوئی سامان نہیں جہاں یہ فطرت کی قوتوں کو مسفر کیا ہے وہاں خدا نہیں یہ ڈولیبل تمہارے یہاں جو چلی آ رہی ہے یہ سنگیت جو چلی آ رہی ہے یہ جو تم نے الگ الگ کمپارٹمنٹ بنا رکھے ہوئے ہیں یہ سارا جہنم اس کی وجہ سے ہے یہ ہماریاں اس وقت پیدا ہوں گی سنیے آنے مان اور ڈوم جائیے جا ربو کا مالا کو سب فن سب تھا پہلے تو نظیمہ نے دیکھتی ہے اور پھر جو اس میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے سوچیے جس کا حل نہیں ملتا ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات ہے نا کہ یہ ہم مرنے کے بعد جائیں گے خدا کے ساتھ وہ راجی ان کے معنی کو دیا کرتے ہیں ہم جائیں گے وہاں تو یہ ذہن میں ہے کہ کسی جگہ ہم نے جانا ہے وہاں یہ سب کچھ ہونا ہے لفظی معنوں نے سہیل کہا ہے وہ جا ربوں کا تمہارا رب اور اس کے ملائکہ سب در سب آئیں گے یہ ہم نہیں جائیں گے یہ کیا بات ہے یہ خدا کا آنا کیا مانا آنا اور جانا تو وہ ہوتا ہے جو کسی اسپیس کے اندر مکان کے اندر مقید ہو یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں خدا تو اس سے مانگ رہا ہے تو یہ کیا چیز ہے بڑی عجیب چیز چاہیے یا رب یاد رکھیے قرآن میں جہاں یہ چیزیں آتی ہیں اس سے مراد خدا کے قوانین ہوتے ہیں اس کی مقرر کردہ اقدار تباہی ہوتی کہا کہ یہ اس وقت ہوگا اور مدد آپ کو معلوم ہے ملائے کا جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا یہ ساری فطرت کی قوتیں جن کو انسان مسفر کر سکتا ہے جن مدد کہا یہ اس وقت ہوگا کہ جب خدا کی یہ مفت لکرار ربوبیت کے متعلق ہوا احسان و قوانین یہ اور فطرت کی یہ ساری قوتیں ایک ساتھ میں آ کے کھڑی ہو جائیں گی اس وقت یہ ہم باریاں پیدا ہو جائیں گی دونوں دوست میں دوست ہیں پھر دیکھیے کس طرح سے ماہ پیدا ہو سکتی ہے فطرت کی قوتیں مستقل اقدار کے تابع یہ چلائیے تو کہتا ہوں باریاں پیدا ہو جائیں گی سر خواہ باقی نہیں رہ سکتا اس میں پھر یہ کیفیت ہی نہیں ہوگی کہ یتیم کو دھکا ملے اور مسکین کو تباہی آ جائے سب کچھ تو ہی کھا جائے اور گڑے کھود کے پانی سے لیٹ لو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اخبار سماجی تمہارے آئی ہوئی ہیں دوش بدوش چلیں گی یہ سب چیزیں وہ جی اوم جنگ جہنم یہ ہے وہ دور کہ جس میں پھر جہنم کو لایا جائے گا <laughs> یہ بات نہیں ہے جس تمہیں اس میں ڈالا جائے گا یہ تو خود جاتا ہی نہیں ہے آتی ہیں یہ چیزیں اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں اس کے بس میں ہو جانا تو جائے کیوں ہر لو جائے وہ تو اس کی گنجائش ہی نہیں دیتا کہ جناب کے مزاج شریف میں آئے تو چل کے جہنم میں داخل ہو نہ آئے تو گڑے رہو وہ جہنم آ جاتی ہے جہنم اور لفظ جہاں وہ جہنم آیا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ جہنم جی نوم وادی ہن وہ وادی کے جس میں انسانیت کی قربانی دی جاتی ہے یہ ہے جہنم جہاں انسانیت ذبح کی جائے وہ جہنم ہوتا ہے اسی دور کے اندر آپ کے سامنے جہنم لگے گا یوم میں یا تذکر انسان ہوں ہاں اب جو یہ سب کچھ ہوگا نا سامنے آ جائے گا وہ جہنم اور یہاں پکار اٹھے گا یا نا میری تو میری ماں کا دے دی دیکھنا کرو مہاراج میں بھول گیا جی میری تو وہ انا لہو ذکر اب کہاں کی تو اب کہاں کی نصیحت یہ تو تباہی آنے سے پہلے کی بات ہے اس لیے کہ اس میں تو وقت ابھی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے نظام کو بدل لیں اس کر لیں بات تو ساری جو کچھ آپ کریں گے اس کے نتیجے میں ہے یا اللہ میری توبہ کہنے سے تو بات نہیں چلتی وہ تو غلط نظام کو بدل کے صحیح نظام قائم کرو گے تو اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوگی اس سے اضافہ ہوگا انہیں نقصانات کا جو غلط نظام کی وجہ سے پیدا ہوا اور اگر اس کا وقت ہی نہیں رہا تو سوال ہی نہیں ہے پھر توبہ کا کہا کہ جب پھر یہ تباہی آ جاتی ہے جب یہ انقلاب آیا کرتا ہے تو اس وقت یہ پیسے اور میں مانتے اس وقت تو یہ سارے کہا کرتے ہیں کہ سارے کا سارا اور کہیں جان ٹوٹ جائے اناؤ لہو ذکر اس وقت یہ نہیں ہو سکتا یقول یا نئے تری قدم تو لے حیاتی میں نے کیا تھا کہ جس سے ہم زندگی کہتے ہیں یہ تو نفس شماری ہے سانس لینا ہے یہ زندگی حوام کی بھی ہوتی ہے یہ کبھی زندگی انسان کی بھی ہوتی ہے قرآن انسان کے لیے اس زندگی کو زندگی نہیں کہتا وہ اس کے لیے حیات باشرف جو ہے اسی کو حیات کہتا ہے اسی کو زندگی کہتا ہے یہ زندہ ہے لیکن کہتا یہ ہے کہ ایک کاش میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے پہلے سے کچھ بھیجا ہوتا سانس لینا زندگی نہیں لیے تو قرآن نے کہا تو اس اللہ ہے وزیر رسول اعزاز آکم تم نے ماں جو جیتے جیتے جاگتے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ آؤ لب بیگ کہو اس دعوت کے اوپر جو تمہیں وہ جو تمہیں زندگی عطا کرے گی اے زندہ انسانوں میں کہو اس دعوت کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرے گی تو آپ دیکھا نا کہ زندگی اور زندگی میں کیا فرق ہے اسی طرح سے موت اور موت میں بھی فرق ہے مرد حجات بے شرف یہ موت ہوتی ہے اور مرگ شرف جو ہے وہ حجات ہوتی ہے تیخا کیا ہے یہاں پہنچ کے یاد ہے تم قدم دم کو ایک میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے پہلے سے کچھ بھیجا ہوتا قدم سب دم تو عمل پرسید کرتا ہے برادران عزیز نتیجے کے لیے پہلے سے کچھ بھیجنا ہوتا ہے پہلے سے کچھ کرنا ہوتا ہے تو بعد میں اس کا نتیجہ آتا ہے قدم دم کو لے حیاتی اور اب اس پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں محلت کا وقت بیت گیا تباہی سر پہ آ گئی لا و احدن اور یونہ دن لاگ از ہوں اب اب جو تباہی آئے گی آ رہی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی اب جو بندی ہونے والی ہے اس کی بھی نظیر کہیں نہیں ملے گی تباہی اور وفاق چکر بندی جسے آپ کہتے ہیں یہ ہوگا انجام ان کا بات شروع کی تھی اے وہ جو خدا کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کر کے خدا کی طرف محنت کشوں کی کمائی کو اس طرح سے نچوڑتے ہو اور پھر اس کو رنگ رنگیاں بناتے اے ایک آج کی روش سے چلنے والوں اے سمود کی چلن کو اپنانے والوں ایس فرونیز کو اپنی مملکت کا نظام بنانے والے سوچو تو صحیح تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے تم نے یہ چیزیں اختیار کی جو اکیلا رہ گیا اس کی عزت نہ کی جو بھوکا تھا اس کی روٹی کا انتظام نہیں کیا ساری برات کو شیر مادر کی طرح کھا گئے گڑے کھود کھود کر روپے کو جمع کیا تم نے یاد رکھو جب یہ انقلاب پھر آتا ہے دب وطن کر دب گپ روڈ رولر پھر کے انگاریاں آ جایا کرتی ہیں پھر اس جیسی تباہی کبھی نہیں ہوتی پھر اس جیسی جکڑ بندی کبھی نہیں ہوتی یہ تو رہا ایک گروہ اور دوسرا یا ایت ہم نفس المطمئن ترج ہی چلا رب دے کر راضی ہاں دوسری طرف اے نفس مطمئنہ تم آؤ خدا کی طرف بات آ گئی بڑی اہم اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں آئندہ صورتوں میں یہ آئے گی نہیں اس لیے میں اس سے یوں نہیں گزرنا چاہتا میں معذرت چاہوں گا اگر اس میں پانچ سات منٹ زیادہ بھی لگ جائیں بات سمجھ ہی لینی چاہیے کیا پتا زندگی میں پھر یہ وقت آئے یا نہ آئے نفس مطمئن سب سے بڑی چیز ہمارے ہاں شریعت کی دنیا میں نہیں اس سے آگے چل کے ہماری شریقت کی دنیا کے اندر ہی نفس مطمئن کتنی نام اب نفس مطمئنہ جو ہے اس کے متعلق تصور کو کیسا دیا جاتا ہے کر کے آرزو دلے بے مدعا خواہشی کوئی نہ نہ زیادہ یہ ایک اطمینان آپ سوچتے ہیں کہ یہ اطمینان کیا ہے اس کے لیے لفظ اطمینان اور یہ سارے آپ کے یہاں کے روحانیت والے لفظ و مطمئنہ کہتے ہی ہیں پاس کا نام سفردہ کریے مرنے تو پھر پہلے مریے وہ زندہ کو زندگی ادا کر رہا ہے یہ مرنے سے پہلے مر رہے ہیں خالص بدھ مت کا نروانا برادرا نے ابھی جی۔ سر کے آرزو سر کے دنیا سر کے اقبا اور آپ کو پتا ہے آگے ہمیں کیا پڑھایا جاتا تھا سر ترک یہ بڑی آخری منزل ہوتی تھی پوچھا ہم نے کہ صاحب یہ کیا ہوگا کہنے لگے کہ یہ جو تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس کو ترک کر دوں یہ بھی تو ایک خواہش ہے اس کو بھی ترک کر دو یا اللہ یعنی لوکل ہے تیسرے سے نہیں کام کرا مار دیا گیا اس کو کلوروفارم سمجھاؤ اس کو یعنی یہ خیال بھی دل میں نہ آنے پائے تمہیں کہ میں نے یہ چیز چھوڑ دینی ہے وہ میرے یہ ہے وہ مقام نہیںروانو پناؤ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اطمینان یہی ہے نا گڈ لک کا سارا مت مطلب۔ کہ ہر آرزو تکلیف کا پیش کرنا ہے تو اپن ہر کے انداز میں اور تکلیف و مساج سے بچنے کی صورت ہی یہ ہے کہ آرزو نہ پیدا ہو جس کا نام ہمارے ہاں آگے تصور میں آتی یاد رکھیے آپ کا تصور سارا کرتا ہے تمام ان غیر پرانی غیر اسلامی تصورات کا جو مستعد بھی ہوئی آتی ہے یہاں سے چلا یہودیوں کے زہار میں پہنچا عیسائیت کی خانقاہوں میں آیا ایران کے مغ بچوں کے ہاں ہوا وہاں سے آریوں کے اس میدان میں آیا وہاں سے یہ سمٹتا ہوا یہ کام سٹولے حریم کعبہ کے اندر گزرے اور اس کے بعد آپ کے یہاں کا تصور بن کے آپ کے کر کے کتنی ہوان اسے نہیں کہتے برابر آپ تم نے اطمینان کہتے یہ ٹھیک ہے ایک چیز ہے ہر وقت کا اضطراب حرکت نہیں اضطراب اس کے مقابلے میں ایک شے ہوتی ہے جسے وقار کہتے ہیں وقار کہتے ہیں اپنی ایگزٹینس اس طرح کی ہو جانا کہ اسے فنا کا خطرہ نہ رہے کسی کہتے ہیں جو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ پانی کے اندر دہنیت جو ہوتی ہے کریم کی دودھ کے اندر کریم کی شکل میں اس کی الگ رجسٹنٹ سستی نہیں ہوتی اس کو بگونے کے بعد جب اسے مکھن بنا لیا جاتا ہے تو اس مکھن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جو باقی مانڈا دستی ہوتی ہے اس کے اندر سارا دن ڈالے رکھیے وہ کبھی اس میں جذب نہیں ہوتا کسی کا اس قسم کی حیثیت تیار کر لینا کہ وہ اپنی ذات کو کبھی کسی میں جانور مجزمن نہ ہونے دے اسے نام کہتے ہیں پہلا اس میں ذہنی اطمینان ہوتا ہے اپنے مقام پہ کھڑا بخود فضیدہ و محکم کی سارا جی مزید و کہ ہوا تیز و شولہ بے بھاکت یہ اطمینان ہوتا ہے پہلا اطمینان ہوتا ہے ذہنی اطمینان ہمارے ہاں کے یہ جو اطمینان حاصل کرنے والے ہیں پہلی چیز تو ان کے ہاں عقل دانش دلیل کو تلاش دینا ہوتا ہے پائے استدلالیاں کیوں بھی پائے تو سخت بے تم کیوں دلیل کے ذریعے سے سر کوئی چیز ماننا بڑی ہی بودی ہوتی ہے سر کس کسان منمل پکیل دی ہے یہ جی۔ سب زیادہ رنگی کن غلط ویرے مغان ہوئے سیدھی بات ابھی کیوں صاحب ایسا کریں کہ تاریخ بے قدر نہ بگا رہا ہو رسم منزل آتا تو نہیں ہے راستہ جو ٹوٹنے کی دیکھنے کی ضرورت ہے مرد چلا جا رہا ہے آگے بند کر کے اس کے پیچھے چلا جائے ہر بھیڑ یہی کرتی ہے دنیا دلیل و برہان کی روح سے اطمینان نہیں آئیے دیکھیں قرآن کس کو اطمینان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر روپ کہا جاتا ہے کہ جاؤ یہ مردوں کی بستیاں ہیں یہ قوم جو اس وقت موت کے کنارے پہ چاند چکی ہوئی ہے جاؤ اور اس کو زندہ کرنے کا انتظام کرو رب ارنی کیسا تو سوجن مور یا اللہ مجھے بتا کہ کس طرح سے یہ ہوگا یہ نہیں کہا کہ یہ ممکن ہے یا نہیں طریق پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بات ہوگی کہا جاتا ہے کہ کیا تم اس پہ ایمان نہیں رکھتا بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ یتم ان بھی میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں اطمینان اپنے قلب کا حاصل کرنا چاہتا ہوں مومن خدا سے بھی دلیل مانگتا ہے اپنے ایمان کے لیے اور وہ حلتاب کی طرح ڈانٹ نہیں دیتا اس کے بعد ابراہیم کو امام الناس وہ کہتا ہے انسانیت کی لیڈرشپ اس کے حصے میں آئے گی جو خدا سے بھی جلیل مانگ کے ایمان لانا چاہتا ہے اور لفظ ہے میں جتنا ان کل بھی اطمینان نان تھا کہ مجھے حاصل ہو جائے سوچ لیا آپ نے اطمینان نانے کسے کہتے ہیں کسی شے کو کنوینس ہو کے کنوکشن کے ذریعے سے مان لینا یہ ہے اطمینان اور یہی چیز ہے جو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے مومن کی ڈیفینیشن یہ دی ہے کہ مومن وہ ہے کہ اور تو اور اس کے سامنے خدا کی آیات بھی پیش کی جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرے اس کے لیے یہ اطمینان اسی لیے قرآن نے اقرا کے مقابلے میں اطمینان کا لفظ استعمال کیا ہے سورہ محل میں من اخرا کل جو ہوا ہے اطمینان اقرا کا مطابق اقرا وہ ہے کہ جس کو زبردستی منوایا جائے اور زبردستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ انتر سے یا شمشیر گردن پہ رکھ کے منوائی جائے وہ جو آپ کے ہاں مینٹل کنسلشن ہوتی ہے آپ کے ذہن کو معروف کیا جاتا ہے ڈرایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے اس قسم کے عذابوں سے حضرت صاحب کی ناراضگی سے ڈرانے کے بعد یہ جو کچھ منوانا ہے وہ بھی کرا ہے برادران عزیز لوگ ایمان نہیں ہے قرآن نے اقرا کے مقابلے میں اطمینان کا لفظ استعمال کیا یہ تو ہو گیا ذہنی اور قلبی اطمینان اب آگے آئیے صاحب پھر وہی بات آ گئی اور میں کیا کہوں کروں قرآن کے ان مقام کو چھپا دوں سنیے کیا کہتا ہے اطمینان کہاں آتا ہے وہ ذرا بدلا ہو مثلاً کریتن کانت آمین تن مطمئن تن سورہ نحل سولہ بٹا ایک سو بارہ سکسٹین اوور ہنڈریڈ ٹویلو خدا مثال بیان کرتا ہے مثال کے ذریعے سے تمہیں سمجھانا چاہتا ہے ایک بات ایک تھی بستی عزیزہ نے من بڑے غور سے سننے کی بات ہے یہ دونوں کی بستی تھی اس میں امن تھا سمجھ لیا کہ بڑی بات ہے امن پیس کسی ملک کے اندر ہونا نہیں مطمئنہ ان اطمینان بھی تھا اب یہ پتا چل گیا قرآن کی روح سے کہ خالی امن کا جو ہونا ہے یہی کافی نہیں ہے اس کے ساتھ اطمینان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے قرآن نے ان دونوں کو نعمت اپنی گنایا امن اور اطمینان بستی تھی آمن آمنت مطمئن متن شاید یہ امن کیا ہوا سنو امن تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو باہر کا کوئی خدشہ ہے خوف ہے اس کی ریشن صاف کر لیجیے امن ہے یہ مطمئن نتن کیا بات ہے قرآن ہے عزیزہ نے من میرے اور آپ کے ذہن پہ نہیں چھوڑتا کہ جو جی میں آئے تب کر لیں جاتی ہے ہے رگ بندن کل مکان ہر طرف سے روٹی کا سامان جو تھا اتنا پہنچتا تھا اتنا پہنچتا تھا بڑی خرابی تھی وہاں یہ ہوا تھی یہ ہوئی بستی مطمئن یہی نہیں بات چھوڑ دی اور دی ہوئی ان آسائشوں کو ڈھانپ کے رکھ دیا کفر کے معنی ڈھانپ کے رکھ لینا ہوتا ہے چھپا چھپا کے رکھ دیا پھر ہوا کیا بات تھی یہاں وہی فراوانی ابھی آزاد اللہ ہو لباس ہو یو ہو والخوف امن کے مقابلے میں خوف ان کا امن خوف میں بدل دیا اور اطمینان کو بھوک میں تبدیل کر دیا ایک اطمینان کیسے چنتا ہے دماغ کا نو یتما ان صنعتوں کی وجہ سے جو لگا رکھی تھی نے یتمعون ہے وہ جو کاریگریاں کرتے تھے اس کی وجہ سے آپ میں کہہ یہ رہا تھا کہ خوف امن کے مقابلے میں خوف لایا ہے قرآن اطمینان کے مقابلے میں جو لایا ہے بھوک کہا جاتا ہے کہ نہیں سر قرآن شیخ میں تو آیا ہے اللہ ذکر اللہ ہے نہیں دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے پھر یہ ذکر کیا ہوتا ہے یہ جو روحت ہوتی ہے ساری رات کلب کے ضربے لگتی ہیں پھر قلب چلتا ہے ڈاکٹروں سے ہارٹ فیل ہو گیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں چلتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے ذکر میں نے عرض کیا تھا نے من پھر دوہرا دوں ساری تباہیاں جو مذہب لاتا ہے وہ اس طرح سے لاتا ہے کہ اصطلاحات تو وہی دین کی لگتا ہے اصطلاحات کو معنی اپنا پہنا دیتا ہے ممی شدہ لاشیں اسی لیے ہوتا ہے مذہب جو دین کی فروغی اس کا یہ ہے کہ اصطلاحیں اس کی رکھتا ہے ذکر لفظ وہی رکھا ہوا ہے معنی یہ ہیں لیکن قرآن ہے برادران عزیز وہ تو کسی بات کو واضح کیے بغیر توڑتا ہی نہیں تو آپ کو اس فریم میں آنے نہیں دیتا خدا کے ذکر سے اس میلا قلب کل ہوتا ہے اگر ذکر چھوڑ دیا جائے پھر کیا ہوتا ہے ون ون آر ان ذکری twenty over hundred twenty four اگر لکھنا چاہتے ہیں یہ ریفرنسز لکھی ہے بڑی اہم ہے سورہ تاہ ایک سو چوبیس من آ رضا ان ذکری لفظ آگے ذکر جو ہمارے ذکر سے اراد برتتا ہے پھر ہوتا کیا ہے فائنہ نہ معیشت میں بنتا اس کی روٹی تنگ ہو جاتی ہے نظر آ گیا نا تو ذکر اللہ سے تسمہ ان قلوب کے معنی کیا ہوئے کتنی نام کی پہلی شرط یہ ہے برادر آنے کہ پیٹ بھرا ہوا جو اعراض برتتا ہے ہمارے ذکر سے پہننا لہو معیشت کا اس کی روٹی تنگ ہو جاتی ہے حضرت صاحب فرماتے ہیں کوئی بات نہیں تھا یہاں یہ ساری تباہیاں بربادیاں بھوک دھوپ آتی ہے آمد میں تو جنت ان کے لیے ہوگی چند دن کی بات ہے بھوک لیجیے یہ سارے وارثوں گے جنت کے یہ جائیں گے جہنم میں وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر یہ اظہر صاحب میری بات سن لیجیے علم نہ کہہ رہے حضور ذرا ٹھہر جائیے کانا سانا لہو معیشت غن کا سوپ کی روٹی تنگ ہو جاتی ہے رہو قیامت قیامت عام اور میں بھی اندر اٹھایا جائے گا جی قرآن ہے اور صاحب مان ہے تائرین کی رسیاں نہیں جو فریب نگاہ سے چلتی ہوئی نظر آئے دیکھتے ہیں کس طرح سے باندھ کے لے آتا ہے قرآن اس طرح یا ایو یا یا ہن اوہن ان ترج سلا صلاح اب سمجھ میں آیا کہ نفس المتم کیسے کہتے ہیں آؤ خدا کے نظام ربوبیت کی طرف لفظ ہیں مرویتن راضی تن کا سیدھا تن مقصول کا سیگا تمہاری طرف سے کیا ہوا راضی تن تم نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا تھا قوانین خداوندی کے ساتھ کرنے والے ہیں نا نتیجہ کیا ہوا مرضی تن اس قانون کے نتائج میں ہم آہنگ کر لیا اپنے آپ کو تمہارے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرضی تن سواری ایک بات ابھی باقی رہ گئی کہ یہ جو صاحب رضائے خداوندی حاصل ہوتی ہے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے یہ خلوت گاہوں میں ہوتا ہے تجرب کی زندگی میں ہوتا ہے خانقاہیت میں ہوتا ہے لوگوں سے الگ ہٹنے میں ہوتا ہے یہ ایک انفرادی تجربہ ہے یہ انڈیویجل ایکسپیرئنس ہے ایک فرد کی چیز ہے اس کا تعلق معاشرے سے نہیں ہے آئی تھی نا یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس خدا کا کیا کرے کہیں جانے نہیں دیتا صاحب چھپ نکل نہیں لے دیتا کسی راستے سے کہا یہ نہ ان کے اندر سمجھ لینا کہ یہ جو اطمینان قلب کا جنت ہے یہ خلبت گاہوں کے اندر تم تجرب گاہوں کے اندر بیٹھ کے انفرادی طور پہ ایک پرسنل ایکسپیرئنس حاصل کرو گے اور اس کا نام رکھ لو گے یہ بات نہیں خب خلیفی عبادی میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو اجتماعی زندگی ہے ایک فرد انفرادی حیثیت کے اندر یہ کیفیت حیثیت نہیں حاصل کر سکتا اب خلی سی عبادی میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو وب خلی جنتی یوں جنت کے اندر جا سکتا ہے تو فرد نہیں جایا کرتا جنت میں قوم جایا کرتی امت جایا کرتی اجتماعی نظام اب خلی سی عبادی نبص جنتی اے نفس مطمئن جس کی کیفیت یہ ہے کہ یوں اطمینان ذہنی اطمینان یہ ہے کہ جو مانتا ہے اس کے لیے دلیل و برہان اور سند بج حجت رکھتا کبھی اتنی اطمینان کی یہ کیفیت ہے رز کے فراہم حاصل ہے اپنے آپ کو خدا کے قوانین سے ہم اہم کیا ہوا ہے اور پھر یہ انفرادی چیز نہیں ہے اپنے آپ کو اس کے بندوں کی جماعت کے اندر شامل کیا ہوا ہے وقت بھی جنتی اور یوں یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے سب بات ساری ہو گئی پورا الفجر ختم ہوئی برادران عزیز آئندہ درس میں ہم البلد ال سورت دیں گے ربنا تقبل منا ان کا ہم تقل العلیم